اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے بھی عہد لیا تھا تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں خطا کا کوئی عزم نہ پایا